والسلام علیک یا رسول اللہ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والسلام علیک یا یا نبی اللہ آلک و اصحابک نور اللہ محترم اور پیارے فرم بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر دس بار رحمتیں نازل فرماتا ہے حصول برکت کے لیے شوق محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے اللہ وسلم مبارک سیدنا مولانا محمد والکرم و لیجیے وبارک وسلم الحمد للہ رب العالمین یکم شوال المکرم سے ایام حج شروع ہو چکے ہیں اور دس ذی الحجہ تک ایام حج باقی رہتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الحج الحج الحج الحج اشہر معلومات فمن فرض فلا ولا ولا فسوق جدال اور حج جو ہے یہ مخصوص مہینوں میں ہوتا ہے تو جس پر حج فرض ہو ان مہینوں میں تو اسے چاہیے کہ وہ حج کرتے ہوئے نہ تو رفس کرے یعنی فوج کام کرے ولا فسو کا نہ گناہ کا کام کرے ولا جدالا اور نہ ہی کوئی لڑائی اور جھگڑا کرے وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى اور تم جو کچھ کام کرو گے بے شک اللہ اسے جانتا ہے اور زیادہ راہ اختیار کرو بے شک تکوا سب سے بہتر زیادہ راہ ہے محترم و پیارے سن بھائیو آپ کو سن کر تعجب ہوا ہوگا کہ یکم شوال مکرم سے ایامیہ حج شروع ہو جاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یاد رکھیے کہ حج کے جو مناسب کی ادائیگی ہے ان میں سے کئی ایسے چیزیں ہیں جو پہلے سے کرنی ہوتی ہیں مثلا احرام باندھنا حج تمتو کرنے والے کے لیے عمرے کی ادائیگی تو یہ جو چیزیں ہیں احرام باندھنا اور عمرے کی ادائیگی یہ یکم شاول مکرم سے کی جا سکتی ہے کوئی یکم شاول مکرم کے بعد متو کی نیت سے نکلا اس نے جا کر وہاں عمرہ کر لیا احرام کھول دیا تو اب وہ یوم ترویہ کو دوبارہ احرام مانگے گا اور پھر بقیہ مناسب ادا کرے گا محترم اور پیارے ہیں بھائیوں جب ایام یہاں شروع ہو چکے ہیں اور زائرین جو ہے وہ تیاریوں میں مصروف ہیں اپنی اشیاء کی خریداری کر رہے ہوں گے فہرست بنا رہے ہوں گے تو جہاں حج کی جو تیاری ہے وہ اس کے لیے ساز و سامان فہرست ضروری کاغذات کی تیاری ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ زائرین کو ایک اور چیز کی فکر ہوتی ہے وہ ہے حج کے مناسب کے حوالے سے دینی معلومات حاصل کرنا رہنمائی حاصل کرنا تاکہ وہ اپنی اس مقدس سفر کی ادائیگی میں ہر عمل کو بہتر سے بہتر طریقے پر انجام دے سکیں حج ایک ایسی عبادت ہے جس کو اکثر لوگ زندگی میں ایک ہی بار کر پاتے ہیں اور چونکہ یہ عبادت صرف مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے تو اس لیے لوگوں کو بالمشافہ اور براہ راست کرتے ہوئے دیکھنا یہ ممکن نہیں ہوتا ہمارے ہاں بچے جو ہے وہ بڑوں کو دیکھ کر نماز سیکھ جاتے ہیں کس کا رکو کیا جاتا ہے کس کا سجدہ کیا جاتا ہے اور دیکھتے دیکھتے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس کس نماز میں کتنی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں حج کا جو معاملہ ہے یہ اس کے برعکس ہے مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے اس کے مناسب جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں تفصیل بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ سیکھنے کی کی جاننے اور معلومات حاصل کرنے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے نا علمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق احکام شریعت کے مطابق یہ جانیں کہ وہ کس طریقے سے حج ادا کر سکتا ہے اور حج کے کیا احکام ہیں حج کے اندر دو چیزیں ہیں ایک تو ہیں احکام یعنی فرائض واجبات سنن مستحبات یہ ساری چیزیں ہیں اور ایک ہے باطنی آداب یعنی حج پر جاتے ہوئے کس نیت سے جانا چاہیے وہاں ہر ہر رکن کی ادائیگی کس طرح کرنی چاہیے فلسفہ عشق کیا کہتا ہے فلسفہ محبت کیا کہتا ہے صوفیہ اکرام نے ہمیں حج کے حوالے سے کیا مبنی پھول دیے ہیں تو حج کے احکام اور فلسفہ عشق و محبت دونوں ہی کو سامنے رکھتے ہوئے آج سے خاص طور پر ان حضرات کے لیے جو حج کے لیے جا رہے ہیں مدنی چینل پر احکام حج کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے جی ہاں احکام حج سلسلے میں آپ تسلسل کے ساتھ حج کے مناسب فضائل مناسب کا تاریخی پس منظر عشق و محبت اور بہت کچھ سیکھتے رہیں گے تو یہ سلسلہ اگر آپ پابندی کے ساتھ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو حج کے حوالے سے دینی معلومات کا بہت بڑا خزانہ ہٹائے گا نہ صرف وہ حضرات جو جا رہے ہیں بلکہ وہ جو نہیں جا رہے اگر وہ بھی دیکھیں گے تو انہیں بھی بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی محترم اور میں بھائی آج کے سلسلے میں تین عنوانات پر گفتگو ہوگی نمبر ایک حج کا معنی کیا ہے نمبر دو حج کے حوالے سے شریعت نے کیا حکم دیا ہے یعنی یہ کیا ہے فرض ہے واجب ہے کیا ہے اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ حج کس پر فرض ہوتا ہے حج کا جو معنی ہے اس کا لغوی مانا ہے قصد اور ارادہ کرنا اہل لغت نے یہ بحث کی کہ اس کا معنی صرف ارادہ کرنا ہے یا کسی معظم چیز اور اہم چیز کے ارادے سے نکلنے کو لفظ حج کہتے ہیں تو راجے یہ ہے کہ لغت میں حج کا لغوی معنی ہے کسی معظم اور اہم چیز کے ارادے سے حج کو نکلنا اور اصطلاح شریعت میں حج کس کو کہتے ہیں یعنی دین اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن کی ادائیگی کرنے کے لیے بیت بیت اللہ کے قصد سے نکلنا اور وہاں جا کے مناسب حج ادا کرنا یہ حج کہلاتا ہے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں حج کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حج نام ہے احرام باندھ کر نوی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے کعبہ معظمہ کے طواف اور اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے کہ اس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے آپ فرماتے ہیں کہ حج نو ذیل ہجری کو فرض ہوا اس کی فرضیت قطعی ہے اور جو اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے مگر عمر بھر میں صرف ایک ہی بار فرض ہے محترم پیرس میں بھائی ہو حج فرض عین ہے لیکن ہر فائد استطاعت پر فرض ہے استطاعت کسے کہتے ہیں اور فرضیت کی بقیہ شرائط کیا ہیں ان قریب ہم ان کو تفصیل سے سنیں گے حج کی فرضیت کے حوالے سے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں شاد فرماتا ہے ولی اللہ حج سبیلا اور لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا لازم ہے جو اس کی ادائیگی کی استطاعت رکھتے ہیں امن کفر فن اللہ غنی عالمین اور جس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ عالم سے غنی ہے اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حج کر کے وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے ایک اور آیت مقدسہ میں شاید فرمایا گیا واتم الحج والعمرہ للہ اور اے لوگوں اللہ ہی کے لیے اپنے حج اور عمرے کو مکمل کرو صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہذا حج کرو ایک شخص نے عرض کی کیا ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت یعنی خاموشی اختیار فرمایا اس شخص نے تین مرتبہ یہ سوال کیا کہ ہر بار حج کرنا فرض ہے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا پھر جب وہ تین مرتبہ کہہ چکا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال ہی حج کرنا فرض ہو جاتا اور پھر تم میں سے کسی کے لیے یہ نہ ہو سکتا تھا لہذا جب تک میں کسی بات کو بیان نہ کروں تم مجھ سے سوال نہ کرو اگلے لوگ کثرت سوال اور پھر انبیاء کی مخالفت سے ہلاک ہوئے لہذا جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اسے کرو اور جب میں کسی بات سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو محترم اور پیارے بھائیوں اس حدیث پاک میں جہاں حج کی فرضیت عمر بھر میں ایک ہی مرتبہ فرض ہونے کا پتہ چلا وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے فرائض دین کے احکامات کو نافذ کرنے کے حوالے سے اختیارات رکھتے ہیں اگر آپ کسی چیز کو حلال فرما دیں تو وہ حلال ہو جاتی ہے کسی کو حرام فرما دیں تو وہ حرام ہو جاتی ہے اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہتا تو حج ہر سال ہی کے لیے فرض ہو جاتا لیکن چونکہ آپ رعف و رحیم ہیں اس امت پر آسانی چاہنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں نہیں فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی لا ما کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنے میں جلدی کرو یعنی فرض حج حج ادا کرنے میں کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اگر وہ موخر کرتا ہے تو ہو سکتا ہے بعد میں کوئی رکاوٹ آ جائے اس کے صحت اجازت نہ دے اس کا مال جاتا رہے سو مسائل ہو سکتے ہیں اس لیے فرمایا گیا تعجلو الحج فرض ہونے کے بعد حج ادا کرنے میں جلدی کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا عرض کی گئی پھر کون سا عمل فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا عرض کی گئی پھر کون سا عمل فرمایا حج مبرور بخاری مسلم میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جس نے حج کیا اور رفت یعنی فوش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو یعنی اس کے کوئی گناہ نہ بخاری مسلم ترمیزی نسائی اپنی مادہ ہی میں روایت ہے کہ عمرے سے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں پر جہاد ہے فرمایا ہاں ان کے ذمے وہ جہاد ہے جس میں لڑنا نہیں یعنی حج و عمرہ اور صحیح ہے میں ان سے مرضی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جہاد یعنی عورتوں کا جہاد حج کرنا ہے ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنا محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسا کہ چاندی اور سونے کو لوہے کو جب بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو بھٹی ان کے میل کو زنگ کو دور کر کے صاف ستھرا کر دیتی ہے حج اور عمرہ کرنا محتاجی اور گناہوں سے بندے کو اس طرح دور کر کے صاف ستھرا کر دیتا ہے اور بندے کے رزق کو بڑھاتا ہے محترم اور پیارے بھائیو حج کے حوالے سے حج کرنے کے حوالے سے اس کی فرضیت کے حوالے سے اس کے فضائل کے حوالے سے چند روایات آپ نے سنی یاد رکھیے حج جس پر فرض ہو اور وہ حج نہیں کرتا اس کے لیے بھی احادیث طیبہ میں بہت ساری وعیدیں بیان کی گئیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اشاع فرمایا جسے راہ سفر کے خرچ اور سواری کی وسعت ہو پھر بھی حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اس پر حج فرض ہے جو کہ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے وہ اس کی ادائیگی میں وفرت اختیار کرتا ہے تو اس کے نزدیک دینی تقاضے کی اہمیت ہی نہیں ہے تو گویا جیسے اسلام کی اہمیت نہیں ہے اپنے ایمان کی اہمیت نہیں ہے تو اس لیے فرمایا گیا کہ جب اسے اہمیت ہی نہیں ہے تو اب وہ جو چاہے جس حالت میں مرے یعنی ایک تمبی ہے اس حدیث کا دوسرا معنی علماء نے یہ بیان کیا کہ نصارہ اور یہود کے نزدیک حج سرے سے عبادت ہی نہیں ہے ان کے دین کے اندر نماز کا تصور ہے روزوں کا تصور ہے زکوٰۃ کا تصور ہے اور وہ اپنے طور پر اپنے طریقے پر ان چیزوں کی ادائیگی کرتے ہیں لیکن حج جو ہے ان کے دین میں فرض ہی نہیں رہا تو چونکہ حج نہ کرنا ملت نصارہ اور یہود کی علامت ہے اس لیے جو حج نہیں کرتا وہ ان سے مشابہت اختیار کرتا ہے اور دیگر روایتوں میں فرمایا گیا من منتشب بہاد کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے گویا کہ وہ انہی میں سے ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میرا پڑوسی مالدار ہونے کے باوجود حج نہ کرے اور مر جائے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا یعنی یہ ایک اظہار ناراضگی ہے کہ ایک برے کام میں مبتلا ہو کر مرا حج فرض ہونے کے باوجود اس نے نہیں کیا بلکہ حضرت عمر فاروق ابھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے کہ میں یہ حکم جاری کر دوں کہ جو لوگ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے تو جس طریقے سے دیگر اقوام سے جو کفار ہیں بعض کفار سے جزیہ لیا جاتا ہے تو ان لوگوں سے بھی جزیہ لیا جائے کہ جو فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے گویا کہ یوں فرمایا گیا کہ ان سے کافروں جیسا معاملہ کیا جائے الیاز بلّہ تو جن لوگوں پر حج کرنا فرض ہے ان پر لازمی ہے کہ اس عمل کی ادائیگی میں تاخیر نہ کریں اور فوراً سے پیشتر حج کی ادائیگی کریں اور پیارے چارے سائن آپ نے حج کا معنی سماعت کیا حج کے حوالے سے جو قرآن و حدیث کے احکام ہیں اور فضائل ہیں وہ سماعت کیے اب آئیے اس بیان کے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں کہ حج کرنا کن لوگوں پر فرض ہے اور وہ شرائط کیا ہیں جن کے پائے جانے پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے یاد رکھیے کسی زمانہ حج کے فرض ہونے کے لیے سات شرائط کا پایا جانا ضروری ہے سب سے پہلی شرط ہے اسلام حج دین اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اس لیے اس کی ادائیگی کے لیے اسلام ایک لازمی جز ہے نہ صرف یہ کہ حج کی ادائیگی کے لیے اسلام ضروری ہے بلکہ کافروں کو حج کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے حرم میں داخل ہونے ہی کی اجازت نہیں ہے غلط ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حجت الوداع سے ایک سال پہلے جس میں غلط ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے امیر بنائے گئے اور مسلمانوں کا قافلہ حج کے لیے گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا کہ جا کر لوگوں میں اعلان کر دو لا بعد العام مشرکن کہ آج کے بعد کوئی مشرق حج نہیں کرے گا ولا یتوف بل بیسی اور نہ ہی کوئی برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرے گا تو مسلمان ہونا حج کے لیے ایک بنیادی شرط ہے لہذا اگر ایک شخص مسلمان نہیں تھا اور اس دور کے اندر مالدار تھا استطاعت تھی لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس کی مالی حیثیت ایسی نہیں تھی کہ وہ حج ادا کر سکے تو اس پر حج کرنا فرض نہیں ہوگا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے حج ادا کیا لیکن حج کرنے کے بعد مرتد ہو گیا تو یاد رکھیے اس کے تمام اعمال باطل ہو گئے اسے حج بھی اپنا دوبارہ سے کرنا ہوگا اسی طریقے سے اگر کسی نے احرام کی نیت سے روانہ ہوا احرام باندھا اور اسنا سفر میں مرتب ہو گیا تب بھی اس کا حج نہیں ہوگا ہاں اگر دوبارہ اسلام لے آتا ہے تو پھر نئے سرے سے احرام باندھا تو ٹھیک اس کا حج ادا ہو جائے گا دوسری شرط ہے اگر کوئی شخص دار الحرم میں رہتا ہے تو یہ جانتا ہو کہ حج کرنا کوئی فرض بھی ہے ایک تو ہے اسلامی ممالک جہاں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہیں یہاں نا علمی کوئی عذر نہیں ہے اسی طریقے سے دنیا کے اکثر ممالک وہ ہیں کہ جن میں اسلامی شاعر کی اجازت ہے یعنی نماز روزہ قرآن پڑھنے کی اجازت ہے اس کا منع نہیں کیا جاتا تو دنیا میں سوائے ایک آدھ ملک کے کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو دارالحرب کہلائے مسلمانوں کو وہاں شاعر کی اجازت ہے تو یہ سمجھیے کہ اگر کوئی ایسے ملک میں رہتا ہے ایک ملک ہے جس کا نام ہمارے پاسپورٹ پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ وہاں داخلے کی اجازت نہیں ہے جہاں مسلمانوں کو شاعر کی اجازت نہیں ہے وہاں اگر کوئی چلا گیا اور رہتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ حج کرنا وہ فرض ہے تو اس کا یہ عذر جو ہے وہ قابل قبول ہوگا بصورت دیگر دیگر لوگوں کا یہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حج کرنا فرض ہے یا نہیں یہ عذر قابل قبول نہیں اس عذر کی وجہ سے وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے حج کرنے کی تیسری شرط ہے بالغ ہونا حج چونکہ ایک تکلیفی عبادت ہے اس کے نہ کرنے پر صاحب استاد گار ہوتا ہے احکام شریعت کا ترسب ہوتا ہے اور بچہ جو ہے وہ تکلیفی عبادت سے آزاد ہے وہ مکلف نہیں ہوتا اس اس لیے اس پر حج کرنا فرض نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ایبیل حج حجا سنبا لگا فعال ہی حج حجن جس بچے نے حج کیا اور اس کے بعد وہ بالغ ہو گیا تو اس کا حج اس کے لیے ناکافی ہے اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ فرض حج ادا کرے تو نابالغ نے نابالغی میں جو حج ادا کیا ہو بالغ ہونے کے بعد جب بھی وہ صاحب استطاعت ہوگا حج کرنے کے تمام شرائط پائے جائیں گے اسے دوبارہ سے حج کرنا ہوگا البتہ یہ ضرور ہے کہ نابالغ جو حج ادا کرے اس میں باقاعدہ احرام باندھے اگر وہ نا سمجھ ہے تو اس کا ولی اس کے حرام کی نیت کرے اس کے حج کرنے کا ثواب نہ صرف بچوں کو ملتا ہے بلکہ اس کے ولی کو بھی ملتا ہے بچوں کا حج کرنا ایک جائز عمل مستحب عمل اور پسندیدہ عمل ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بچوں پر حج فرض نہیں ہوتا حج کرنے کے حوالے سے جو چوتھی شرط ہے وہ ہے عقل ہونا کیونکہ عقل کا جو زائل ہونا ہے یہ بھی احکام تکلیف تکلیفیہ کی جو شرط ہے اس کو ختم کر دیتا ہے جس کو عقل نہ ہو اس پر شریعت کے احکام کا ترتب نہیں ہوتا ہاں اگر کسی شخص نے حالت عقل میں حج ادا کیا اور حج کی ادائیگی کے بعد وہ مجنون ہو گیا تو اس سے اس کے کیے جانے والے حج پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اسی طریقے سے کوئی مجنون تھا وہ کف عرفہ سے پہلے پہلے جنون جاتا رہا احرام اس نے باندھ لیا تھا تو نئے سرے سے احرام باندھ کر حج ادا کرے حج کے لیے پانچویں بڑی ہی اہم شرط ہے کہ حج فرد ہونے کے لیے جس کا پایا جانا ضروری ہے وہ ہے صحت یعنی تندرست ہو کہ حج کو جا سکے آزاد سلامت ہو اخیارہ ہو اپاہج فالج والے جس کے پاؤں کٹے ہوں ایسا بوڑھا کہ جو بس پر بھی سوار خود نہیں ہو سکتا اسے لوگ پکڑ کر بس میں بٹھاتے ہیں ایسے بوڑھے پر حج فرض نہیں ہے فالج زدہ پر حج فرض نہیں ہے ٹانگوں سے محروم ہے اس پر حج فرض نہیں ہے دونوں ہاتھوں سے محروم ہے اس پر حج فرض نہیں ہے اندھے پر بھی حج کرنا فرض نہیں ہے اگرچہ وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کسی کو ساتھ لے جائے کوئی اس کی معاونت کرنے کے لیے تیار ہے اگر وہ کرتا ہے تو بہت افضل ہے کہ جو عمل جتنی زیادہ مشقت کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کا اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے لیکن یہاں بات یہ ہو رہی ہے کیا ان بیمار حضرات پر حج کرنا فرض ہے یا نہیں اور یہ لوگ اگر حج ادا نہ کریں مالی استطاعت کے باوجود تو گناہ گار تو نہیں ہوں گے جی نہیں یہ لوگ گناہ گار نہیں ہوں گے ہاں اگر کوئی شخص جو ہے وہ مثلاً خالص زدہ تھا اور وہ تندرست ہو جاتا ہے اور دیگر شرائط جو پائی جاتی ہیں تو اس پر حج کرنا فرض ہوگا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص تندرست تھا اور دیگر شرائط پائے جاتے تھے حج نہ کیا بعد میں اپاج ہو گیا تو یہ ایک جدا گانا مسئلہ ہے یاد رکھیے کہ حج کے فرض ہونے کی شرائط ساتھ ہیں جو بیان کر رہا ہوں اس کے علاوہ وجوب ادائیگی کی بھی کچھ شرائط ہیں وہ ہم اگلے سلسلے میں سنیں گے تو ایک مرتبہ جب حج فرض ہو گیا اور کسی وجہ سے نہیں کیا غفلت کی وجہ سے نہیں کیا یا ان شرعی آزار کی وجہ سے نہیں کیا کہ جو شریعت میں قابل قبول ہیں جن کی وجہ سے گناہ نہیں ہوتا اور بعد میں کسی کی مالی استاد جاتی رہی اب چونکہ اس پر حج فرض ہو چکا تھا اب اس پر لازم ہے اگر مالی استطاعت نہیں ہے تو یہ وسیعت کر کر جائے کہ اس کے ترکے میں سے ایک سلس کے اندر اندر کوئی اس کی طرف سے حج بدل ادا کرے یا پھر یہ ہے کہ چونکہ یہ مسلم کوئی بڑھاپے میں پہنچ گیا جب یہ تندرستی تھی جب یہ تندرست تھا صحت اس کو حاصل تھی مالی استطاعت تھی اس نے فرض حج ادا نہیں کیا اب یہ بڑھاپے میں پہنچ گیا مال اب بھی اس کے پاس ہے لیکن یہ شخص خود نہیں جا سکتا تو اس پر لازم ہے کہ اپنی طرف سے کسی کو بھیج کر حج بدل کروائے دوبارہ سن لیجیے کہ تندرستی بنیادی شرط ہے حج فرض ہونے کے لیے اگر کسی کوئی بیماریاں لاحق ہیں اندھا ہے اپاہج ہے فالص زدہ ہے اس پر حج کرنا فرق نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی شخص تندرستی کی حالت میں ہو مالی استطاعت بھی ہو حج نہیں کرتا اگر فرق میں گزار دیتا ہے وہ اس کو اور پھر بعد میں بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اگر وہ مالی استطاعت رکھتا ہے تو کسی اور کو بھیج کر اپنا حج بدل کروائے وہ شخص اس کی طرف سے حج بدل کرے گا اور اگر اس کے پاس مال ہی نہیں ہے تو پھر وسیعت کر کر جائے یہ وسیعت کر کر جانا اس پر واجب ہوگا ساتویں جو شرط ہے وہ مالی استطاعت ہے جو کہ حج کی شرائط میں سب سے بنیادی شرط ہے اس سے مراد یہ ہے کہ سفر حج کا جو خرچ ہے اس کی استطاعت رکھتا ہو اس میں سواری اور کھانا وغیرہ رہائش ان تمام چیزوں کے اخراجات کو یہ پورا کر سکتا ہو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یوجب الحج کیا چیز ہے جن کی وجہ سے حج واجب ہوتا ہے آپ نے فرمایا ازاد و راہ کہ زیادہ راہ توشہ سفر اور سواری کا خرچ جو شخص ان چیزوں پر طاقت و قدرت رکھتا ہے اس پر حج کرنا فرض ہوگا یاد رکھیے کہ سفر خرچ اور سواری پر قادر ہونے کے یہ معنی ہے کہ یہ چیزیں اس کی حاجت سے فاضل ہوں یعنی مکان لباس خادم سواری کا جانور پیشے کے اوزار اور قرضے کو نکالنے کے بعد اسے اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ یہ حج کے خرچ کو اٹھا سکے اور واپسی کا خرچ بھی اٹھا سکے اور جب یہ حج کو جائے تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی بچوں کے پاس بھی کھانے پینے کو پیسے موجود ہوں اور ان لوگوں کے پاس پیسے موجود ہوں کھانے پینے کے لیے کہ جن کا یہ خرچ ادا کرتا ہے جیسے بوڑھے والدین ہیں اس پر جس کا نفقہ واجب ہے ان کے پاس بھی اپنے کھانے پینے ضروری اشیاء کا خرچ موجود ہو تو ان اس صورت کے اندر استطاعت کہلائے گی مالی طور پر طاقت و قدرت کہلائے گی اور اس پر حج کرنا فرض ہو جائے گا سواری اور زیادہ راہ سے مراد یہ ہے کہ عرفن اور عادتن جب سہولتیں بندے کو حاصل ہوتی ہیں اس پر اسے طاقت اور قدرت حاصل ہو ہمارے پاکستان میں فی زمانہ صرف جہاز ہی واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے لوگ اپنا سفر اختیار کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص جہاز میں بزنس کلاس کے اندر اور اعلیٰ کلاس کے اندر سفر کرے جبھی اس پر آج فرض ہو نہیں اگر اسے اکانومی میں اور درمیانہ درجے میں مطلب کہ سفر اختیار کرنے کی قدرت حاصل ہے اتنے پیسے اس کے پاس ہیں کہ یہ وہ ٹکٹ یا وہ پیکج لے کر حج کو جا سکتا ہے تو حج پر جانا فرض ہوگا اسی طریقے سے کوئی یہ سمجھے کہ میں تو وی آئی پی حج کا جو پیکج ہے وہ لوں اور پھر جاؤں نہیں یہ غلطی ہے اگر درمیانہ درجے کا جو پیکج ہے اسے حاصل کرنے کی اس میں رقم ادا کرنے کی اسے خریدنے کی کسی کے پاس استطاعت ہے تو اس پر واجب ہوگا کہ وہ اسے خرید کر اسے حاصل کر کر حج ادا کرے اسی طریقے سے جو لوگ دیگر ممالک سے آتے ہیں بہت سارے لوگ بیری جہاز پر آتے ہیں جیسے مصر وغیرہ کے لوگ ہیں بہت سارے لوگ پرائیویٹ گاڑیوں میں جاتے ہیں جیسے امارات وغیرہ یمن وغیرہ کے لوگ ہیں سیریا کے لوگ ہیں تو ان لوگوں کے لیے پرائیویٹ گاڑیوں میں یہ ضروری نہیں کہ لگژری اور بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کریں بلکہ جو درمیانے درجے کی گاڑیاں ہیں ان درمیانے درجے کی گاڑیوں کے خرچ اٹھانے کی اگر یہ استطاعت رکھتے ہیں تو جو شرائط ابھی بیان ہوئی ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر حج کرنا فرض ہوگا اسی طریقے سے ہمارے ہاں تین قسم کے پیکیجز ہوتے ہیں بہت سارے لوگ سرکاری اسکیم کے ذریعے حج پر جاتے ہیں بہت سارے لوگ پرائیویٹ کاروان کے ذریعے جاتے ہیں اور ایک اور سلسلہ ہوتا ہے جو شارٹ کٹ سلسلہ ہوتا ہے دس یا بارہ دن کے ٹور پر لوگ حج پر جاتے ہیں پہلے تو اسے انٹرنیشنل پاسپورٹ پہ جانا چاہتے تھے آج کل اس کا کیا نام ہے اللہ عالم تو اب کوئی شخص اپنے تجارتی معاملات میں مصروف ہے اس نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ نہیں جناب یہ چالیس دن کا پیکج اگرچہ کہ سستا ہے لیکن میرے یہ کام ہے اور وہ کام ہے اور یہ تجارتی مصروفیات ہیں اور وہ مصروفیات ہیں میں تو وہ جو بارہ دن کا پیکج ہے وہ آخری دنوں میں جاتے ہیں میں صرف اس میں جاؤں گا اور اس میں جانے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے محترم طرف ہیں بھائیوں یہ عذر ناقابل قبول ہے اس عذر کی وجہ سے حج کی فرضیت ثابت نہیں ہوگی اپنے تجارتی معاملات اپنے کاروباری معاملات کم کرنے ہوں گے اس وجہ سے حج کرنے میں تاخیر کی اجازت نہیں دی جائے گی کون سا آدمی فارغ ہے ہر آدمی ہی مصروف ہے ہر تاجر بھی مصروف ہے اس لیے اگر چالیس دن والے پیکج کی استطاعت ہے تو اس پیکج کو لینا اور اس کے ذریعے جانا فرم ہوگا اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو حج کے تمام اخراجات کی تو استطاعت رکھتے ہیں لیکن وہاں جا کر جو شاپنگ کرنی ہوتی ہے جو تحائف خریدنے ہوتے ہیں اس خریداری کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ایسے لوگ بھی غلطی پر ہیں حج کی فرضیت کے لیے ضروری اخراجات کا ہونا شرط ہے تحائف اور شاپنگ کے لیے پیسوں کا ہونا شرط نہیں ہے بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا حج فرض ہو چکا ہوتا ہے وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں تھوڑے اور پیسے ہو جائیں ہماری محترمہ بیوی جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ چل پڑے چلو تاخیر کر لیتے ہیں اس وجہ سے بھی تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے اسی طریقے سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھ پہ آج فرض ہے میری والدہ پر فرض نہیں ہے چلو میرے پاس کچھ اور پیسے اکٹھے ہو جائیں تو میں اپنی والدہ کے ساتھ جاؤں اس بنا پر بھی تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے ایک اور بڑا ہی اہم مسئلہ بہت سارے لوگ تجارت سے وابستہ ہوتے ہیں وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے تو ہیں لیکن ہمارے پیسے کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم کس طریقے سے وائنڈ اپ کریں اگر ہم وہ سارے پیسے نکال لیتے ہیں تو کاروبار نہیں چل سکتا تو ہم پر حضر فرض ہے یا نہیں صبر الشریعہ بدر طریقہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں جس کی گزر اوقات تجارت پر ہے اور اتنی حیثیت ہو گئی کہ اس سے آنے جانے کا خرچ اور واپسی تک بچوں کی خوراک نکال لے تو اتنا باقی رہے جس سے اپنی تجارت بقدرے گزر کے کر سکے تو حج فرض ہے ورنہ نہیں یعنی تاجر کے لیے نہ صرف حج کے دوران کے اخراجات بلکہ اس کے غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں کے لیے اخراجات بلکہ اتنا مال بچنا بھی ضروری ہے کہ جس سے وہ ضروری تجارت کو جاری رکھ سکے اتنا کیپٹل یا راسل مال ہونا ضروری ہے فرماتے ہیں اگر وہ کاشتکار ہے تو ان سب اخراجات کے بعد اتنا بچے کہ کھیتی کے سامان ہل بیل وغیرہ کے لیے کافی ہو تو حج فرض ہوگا اور پیشہ والوں کے لیے ان کے پیشے کے سامان کے لائق بچنا ضروری ہے اس مسئلے کو شریعہ نے عالمگیری شامی اور بحر الرائق کے حوالے سے بیان کیا اور حضرت علامہ ابلبق محمد بن احمد مکی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بحر عمیق صفحہ تین سو اٹھتر اول پر بھی اسی طرح بیان کیا اب یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک شخص ہے مثال کے طور پر حج کے اخراجات ہیں ڈھائی لاکھ روپے اب ایک شخص ہے جس کے پاس ڈھائی لاکھ روپے موجود ہیں لیکن کس طرح موجود ہیں کہ سارا جو ہے کاروباری نفع سامان لین دین سب مل ملا کر ڈھائی لاکھ روپے بنتے ہیں اور ان سب سامان کو وہ ختم کر کے اگر حج پہ چلا جاتا ہے تو حج کے اخراجات بھی پورے ہو جائیں گے اس کے بعد اس کے بچوں کے جو اخراجات ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے لیکن واپسی پر کام کرنے کے لیے اس کے پاس رقم موجود نہیں ہوگی اگر رقم موجود نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں تاجر پر حج فرض نہیں ہوگا اسی طریقے سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاجر کے لیے بعد میں کتنی رقم بچنی چاہیے دیکھیے یہاں دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہر کام ایک جیسے پیسوں سے نہیں ہوتا کسی کا کام دس ہزار میں ہو جائے گا کسی کا کام بیس ہزار میں کسی کا پچاس ہزار میں پھر گھر کے جو اخراجات ہیں سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے کسی کے گھر کو چلانے کے لیے دس ہزار چاہیے ہوتے ہیں کسی کو بیس ہزار چاہیے ہوتے ہیں کہ گھر کا کرایہ یوٹیلٹی ضروری یوٹیلٹی بلز مثلاً بجلی اور گیس تو بہت زیادہ ضروری ہے پھر راشن کسی کے افراد کم ہوتے ہیں تو کسی کے زیادہ اس لیے کوئی تحدید کوئی فکس اماؤنٹ تو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ اتنی رقم بعد میں بچنی چاہیے لیکن یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ بعد میں صرف اتنی رقم بچے کہ جس سے یہ اپنے گھر والوں کے مہینے کا راشن پورا کر سکے یہ نہیں ہے کہ بعد میں بھی یہ اتنی رقم بچے کہ خوب بینک بیلنس ہو جائے خوب گاڑیاں خریدنے کے لیے رقم موجود ہوں نہیں اتنا ضروری نہیں ہے صرف اتنی رقم بچے بعد میں کہ یہ مہینے بھر کا مثلاً گھر کا جو راشن ہے وہ پورا کر سکے اس کے لیے کوئی کاروبار کام کاج کر سکے تو یہ تو تھی فرضیت حج کے سلسلے میں مالی استطاعت کا ہونا اب بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود غریب ہوتے ہیں ان کے پاس مالی استطاعت نہیں ہوتی کوئی اور انہیں پیشکش کرتا ہے کہ میں آپ کو حج کروا دیتا ہوں تو اس سلسلے میں کیا ان پر حج فرض ہو جائے گا یا نہیں تو یہاں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ صرف پیشکش کرنے سے ان پر حج فرض نہیں ہو جائے گا جب تک کہ وہ اسے قبول نہ کریں اور ان کی ملک میں پیسے نہ دے دیے جائیں ان پر حج کرنا فرض نہیں ہوگا اور انہیں قبول کرنا واجب بھی نہیں ہے ایسا نہیں کہ وہ قبول نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوں ہاں اگر فارم وغیرہ بھر دیے ہیں تو فارم کا بھرنا کسی کے نام سے یہ اس کے نام پر پیسوں کو منتقل کرنا ہی ہے اور اب یہ ہے کہ وہ پھر حج ادا کرے اب وہ انکار نہیں کر سکتا استطاعت کی گفتگو چل رہی تھی استطاعت کی اس گفتگو میں مالی حیثیت کی اس گفتگو میں ہم نے زیادہ تر فوکس کیا جو لوگ دور دراز رہتے ہیں جو لوگ ہل کے اندر ہی رہتے ہیں یعنی نکات کے اندر رہتے ہیں ظاہر بات ہے وہ نزدیک ہوتے ہیں ان کے اخراجات کا معاملہ وہ نہیں جو دور والوں کا ہوتا ہے تو ان کے لیے جو شرائط و ضوابط ہیں وہ بھی قدرے مختلف ہیں مثلا جو لوگ مکہ سے بہت زیادہ قریب رہتے ہیں اتنا قریب کہ دو دن کی مسافت پر رہتے ہیں دو دن کی مسافت تقریباً ساٹھ کلومیٹر بنتی ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ شرط ہے کہ اگر یہ پیدل آ سکتے ہیں سواری کے پیسے نہیں ہیں تب بھی ان پر حج فرض ہوگا جو لوگ مکہ مکرمہ سے تین دن کی مسافت پر رہتے ہیں تین تین دن کی مسافت کے اندر اندر رہتے ہیں جو تقریباً بانوے کلومیٹر بنتی ہے ان کے لیے سواری کا ہونا شرط نہیں ہے یعنی اگر ان کے پاس کرایہ نہیں ہے سواری کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور ان پر دیگر شرائط پائی گئی ہیں صحت ہے بالغ ہیں عقل ہیں تب ان پر حج کرنا فرض ہو جائے گا اور حج نہیں کریں گے تو ہوں گے ان پر واجب ہوگا کہ پیدل چل کر حج کریں لیکن جو لوگ مکہ مکرمہ سے اتنا دور رہتے ہیں کہ جو تین دن کی مسافت سے زیادہ ہے یعنی بانوے کلومیٹر سے زیادہ ہے تو ان لوگوں پر سواری کی استطاعت رکھنا بھی حج فرض ہونے کے لیے ضروری ہوگا اسی طریقے سے کوئی شخص نکاح کے باہر کا رہنے والا ہے جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ملازمت کے لیے جدہ جاتے ہیں اور علاقوں میں جاتے ہیں اب وہ نکات کے اندر آ گئے تو اب ان کی شرائط یہاں والی پاکستان والی معتبر نہیں ہوں گی بلکہ جو نکات میں رہنے والوں کی شرائط ہیں وہ ان کے لیے معتبر ہوں گی اور وہی ان کے لیے احکام ہوں گے مثلا وہ حج تمتو نہیں کر سکتے کران نہیں کر سکتے انہیں افراد ہی کرنا ہوگا اسی طریقے سے جو استاد کے حوالے سے شرائط ہیں وہ وکات کے اندر رہنے والوں کی جو شرائط ہیں وہ وہی مطلب پائے جائیں گے جب حج فرض ہوگا پھر زمانہ جو لوگ اقامہ پر رہتے ہیں غیر ملکی ہیں ان کے لیے حکومت کی طرف سے تفریح بنوانا ضروری ہوتا ہے یعنی یہ ایک گویا کہ ایک حج کی ان کے لیے ویزا فیس ہے آج کل تین ہزار ریال ہے تو اگر یہ لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے جو کماتے ہیں وہ اپنی اور ان کے گھر والوں کی ضروریات میں پورا ہو جاتا ہے ان کے پاس اگر یہ پیسے نہ ہوں کیونکہ اس کے بغیر گورنمنٹ کی طرف سے داخلے کی اجازت نہیں ہے روک دیا جاتا ہے سزا دی جاتی ہے قید کیا جاتا ہے تو ان کے ان پر حج کرنا فرض نہیں ہوگا لیکن اگر یہ اس تصریح بنوانے کے لیے جو پیسہ دیا جاتا ہے اس کی استطاعت رکھتے ہیں تو ان پر حج کرنا فرض ہوگا یہاں استطاعت کے حوالے سے ایک چیز اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مالی استطاعت اور مالی حیثیت کے اندر جو گفتگو ہو رہی تھی اس پس منظر میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ حج کے لیے جس مالی حیثیت کا اعتبار کیا جانا ہے اس سے مراد بینک بیلنس ہے کیش منی نہیں جناب حج کے لیے جس مالی حیثیت کا اعتبار کیا جانا ہے اس میں صرف بینک بیلنس اور کیش ہی کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ ضرورت سے زائد جو گھر ہے جس میں رہ رہا ہے اس کے علاوہ گھر ہے ضرورت سے زائد گاڑی ہے ضرورت سے زائد جو اثاثات اور سامان ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا اگر اس کے پاس مثال کے طور پر ایک لاکھ روپیہ ہے اور اس کے پاس دو گھر ہیں ایک گھر میں خود رہتا ہے دوسرا کرایہ پر دیا ہوا ہے اور جو کرایہ پر دیا ہوا ہے اس کی مالیت اتنی ہے اس کو بیچ کر یہ حج پر جا سکتا ہے اس پر فرض ہوگا اسے بیچ کر حج پر جائے اسی طریقے سے زائد گاڑی ہے جسے بیچ کر حج پر جا سکتا ہے تو اس پر لازم ہوگا اسے بیچ کر حج پر جائے اسی طریقے سے اثاثہ جات ہیں مثلاً زیورات ہوئے اور دیگر ساز و سامان اگر وہ رقم کے ساتھ ملایا جائے یا وہ ساز و سامان خود ہی اتنا قیمتی ہو تو اسے بیچ کر سارے اخراجات جو بیان کیے گئے اپنے اخراجات غیر موجودگی میں گھر والوں کے اخراجات اگر وہ پورے کیے جا سکتے ہیں تب بھی فرض ہوگا کہ اسے بیچ کر حج ادا کرے ہاں اگر کسی کے پاس مکان ہے بڑا مہنگا ہے اور یہ سستا مکان لے سکتا ہے تو اس پر واجب نہیں کہ مہنگے مکان کو بیچے اور سستے مکان کو خریدے یہ واجب نہیں ہے ہاں اگر ایسا کرتا ہے تو ایسا کرنا افضل ضرور ہے اسی طریقے سے کسی کے پاس غلہ رکھا ہوا ہے سال بھر کا چھوٹے شہروں میں گندم وغیرہ جو ہے وہ سال بھر کی اسٹاک کر لیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ پسواتے رہتے ہیں اور وہ پورا ہوتا رہتا ہے تو سال بھر کا جو غلہ ہے اس کا بیچنا ضروری نہیں ہے ان شرائط میں اسے مد نظر نہیں رکھیں گے اسی طریقے سے کسی کے پاس کتابیں ہیں اگر کسی عالم کے پاس کتابیں ہیں تو وہ ضرورت کی ہیں غیر عالم کے پاس کتابیں ہیں تو وہ ضرورت کی شمار نہیں ہوں گی اور اگر انہیں بیچ کر جا سکتا ہے ان کا بیچنا بھی شرط ہوگا یہ سات شرائط بیان ہو چکی آٹھویں چیز ایک اور ہے وہ ہے وقت آپ اسے آٹھویں شرط بھی کہہ سکتے ہیں یعنی جتنی بھی شرائط بیان ہوئی اسلام بلوغ عقل مالی استطاعت صحت یہ سب کب پائے جائیں تو حج فرض ہوتا ہے ان سب کا ایام حج میں پایا جانا ضروری ہے لیکن علماء نے بیان کیا کہ ایام حج تو شروع ہوتے ہیں یکم شوال سے لیکن جو پہلے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا کہ قافلوں کی روانگی یکم شوال سے بھی پہلے شروع ہو جایا کرتی تھی تو پرانی کتابوں کے مطابق جب قافلے اس کے شہر سے کوچ کرتے ہیں اور اس زمانے میں حج کرنے کی تمام شرائط پائی گئی تو حج کرنا اس پر فرض ہوگا لیکن فی زمانہ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا تین طریقوں سے لوگ پاکستان سے خاص طور پر جاتے ہیں دیگر ممالک والے اپنا اعتبار کر لیں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں سرکاری اسکیم سب سے پہلے شروع ہوتی ہے جیسے ہی سرکاری اسکیم شروع ہو کسی کے اوپر حج کی تمام شرائط پائی گئی اس پر حج کرنا فرض ہو جائے گا اسی طریقے سے پرائیویٹ اسکیم تھوڑا بعد میں بھی جاری رہتی ہے اس زمانے میں جب فارم بھرے جا رہے ہوں پرائیویٹ اسکیم کے کسی پر حج کی شرائط پائی گئی حج کرنا فرد ہو جائے گا اسی طریقے سے اس کے بعد جو شارٹ طریقہ ہے مختصر طریقہ ہے دس سے بارہ دن حج کرنے کا وہ بعد میں بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے اور وہ مہنگا ہوتا ہے اور اگر اس مہنگے طریقے کے مطابق جانے کی کسی کو استطاعت پائی گئی تو اس پر لازم ہوگا کہ ان طریقوں میں حج ادا کرے اب مثال کے طور پر ربی الاول سے پہلے کسی کے پاس مالی استطاعت تھی وہ صحت مند بھی تھا سب کچھ جو شرائط تھی وہ پائی گئی لیکن حج بھرنے کا زمانہ ابھی نہیں آیا اور اس نے وہ رقم خرچ کر دی مثال کے طور پر کوئی کرایہ دار تھا اس نے مکان کے لیے رقم جمع کی ہوئی تھی حج کے فارم بھرنے کے زمانے سے پہلے پہلے اس نے مکان خرید لیا اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو نہ تو اس پر گناہ ہے اور نہ ہی اس پر حج کرنا فرض ہوگا اسی طریقے سے کوئی غیر شادی شدہ تھا اس کی شادی قریب تھی اور پھر حاجت بھی تھی اور اس نے حج کے فارم بھرنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ شادی کر لی جس کی بنا پر مالی حیثیت کم ہو گئی اب جو فارم بھرنے کا زمانہ آیا اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے اس پر بھی حج فرض نہیں ہوگا اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس پیسہ جمع ہے اور وہ اپنے پیسے کو صرف اس لیے کہ میں حج کرنے سے بچ جاؤں خرچ کرتا ہے تو ایسا کرنا مکرو ہوگا یہ یاد رہے کہ یہ سارے گفتگو اس تناظر میں ہیں کہ جو پچھلا سال گزرا ہے اس میں اس پر حج فرض نہ رہا ہو اسی سال اس کے پاس اتنی اماؤنٹ آئی ہو یہ اس پس منظر میں گفتگو کی گئی ہے اور اگر پہلے سے حج فرض ہو چکا تھا تو ایک مرتبہ جب حج فرض ہو جائے اس کے پائے جائے تو پھر حج کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے اور پھر یا تو اگر خود نہیں جا سکتا محتاجی آ گئی ہے بوڑھا ہو گیا ہے اپاج ہو گیا ہے تو حج بدل کروائے اور اگر مالی اساتذ ختم ہو گئی ہے تو وہ کر کر جائے دو یہ دو طریقے میں سے کسی ایک طریقے پر عمل کرنا ضروری ہوگا تو جو گفتگو اب تک کی گئی وہ تھی حج فرض ہونے کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں اب حج فرض ہو جائے تو بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا مزید پایا جانا ضروری ہے وہ ہیں حج کے وجوب ادا کی شرائط وہ چار شرائط ہیں اگلے سلسلے میں انشاءاللہ شاء اللہ عزیز ہم پر کرام کریں گے اللہ تبارک مطالعہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو باتیں سنی ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم